کی توفیق عطا فرمائی ہے میرے مسلمان بھائیوں یہ کلمہ جس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے یہ اللہ کی الوحیت کا بھی اعلان ہے اور اللہ کی وحدانیت کا بھی اعلان ہے اس لیے اس کو اساس اور بنیاد کہا گیا ہے اس میں رب کی الوحیت کا بھی بیان ہوا ہے کہ ہمارا کوئی اللہ ہے اور وہ صرف اللہ ہے اور اللہ کی وحدانیت کا بھی اعلان ہوا ہے اس لیے یہ سب سے اہم سب سے بنیادی اور سب سے اساسی کلمہ ہے اسی لیے حضرت امیر محترم مدز اللہ علی نے اس کو اپنی جماعت کی بھی بنیاد کیا قرار دیا ہے بنیاد کہ یہ ہماری جماعت کی بنیاد ہے اس لیے کہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے اب یہ کلمہ کیا چیز ہے اس میں کیا کہا گیا یہ کیوں اتنا اہم ہے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس کلمے کے مفہوم کو سمجھنا پڑے گا تو کلمے کا جو مفہوم ہے سادہ الفاظ میں وہ مفہوم یہ ہے کہ ہم دنیا کے جتنے باطل خدا ہیں دنیا کے جتنے باطل الہ ہیں دنیا کے جتنے باطل ادیان ہیں دنیا کے جتنے باطل مظاہر ہیں ہم اس کلمے کے آغاز میں ہی ان سب کا ابتال کر رہے ہیں سب کی تردید کر رہے ہیں سب کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں لا الہ کوئی الہ نہیں ہے کوئی دین نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے تو اس کلمے میں اللہ کا اقرار ہے اور اللہ کے علاوہ ہر الہ کا ابتال ہے انکار ہے تردید ہے گویا کے مسلمان یہ اعلان کر رہا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اللہ ہے تو وہ صرف وہ ہے جس کو ہم اللہ مانتے ہیں اس کے علاوہ اے دنیا میں رہنے والوں جن جن چیزوں کو یا جن جن لوگوں کو تم خدا کہتے ہو وہ جھوٹے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہم ان کا انکار کرتے ہیں صاف اعلان ہے صاف اعلان کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ ایک ہے جو اللہ کے لانے کے قابل ہے اور وہ ہمارا رب اور معبود ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اللہ کے محبوب بندے بن گئے اللہ کے منتخب بندے بن گئے اور ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں تو میرے مسلمان بھائیوں اگر بات اتنی سادہ ہوتی اگر بات اتنی مختصر ہوتی کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے ہم فارغ ہو جاتے بس ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر شاید دنیا میں وہ بڑی بڑی تاریخیں رقم نہ ہوتی جو اس کلمے کے اعلان کے بعد رقم ہوئی ہیں تو بات اتنی سادہ نہیں ہے بات اتنی مختصر نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ کہنے پر کچھ باری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں بہت باری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں مشکل ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اسی لیے علامہ اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ چون گویم مسلمانم بلرزم چیدانم مشکلات لا الارا کہ چون گویم مسلمانم کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں بلرزم تو میں لڑ جاتا ہوں میرے اوپر کپ کبھی تاری ہو جاتی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی علامہ صاحب آپ کے اوپر کب کبھی کیوں تاری ہو جاتی ہے ہم تو لا کہہ رہے ہیں میرے اوپر تو کوئی کب کبھی تاری نہیں ہوتی تو جس کے اوپر کب کبھی تاری نہیں ہوتی وہ لا علاقی ذمہ داریوں کو نہیں جانتا اسے لا علاقی مشکلات کا معلوم نہیں ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے لا علاقی مشکلات کا پتا ہے لا علاقی ذمہ داریوں کا پتا ہے اس لیے چنگوئم مسلمانم بلرزم جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو لڑا چاہتا ہوں کہ دانا مشکلات لا الارا اس لیے کہ میں لا الہ کی مشکلات کو جانتا ہوں میں لا الہ کی مشکلات کو جانتا ہوں تو یہ لا الہ کی مشکلات کیا ہیں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر تو الا اللہ یقول تو ان الہ ہتا یقول مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف قتال کروں جہاد کروں لڑائی کرو جنگ کرو حتنا یقول لا الہ الا اللہ یہاں تک کہ مشرق سے لے کر مغرب تک رہنے والے انسان اور شوال سے لے کر جنوب تک رہنے والے انسان سارے کے سارے لا الہ الا اللہ پر نہ آ جائیں اس وقت تک میں ان سے کتال کرتا رہوں کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا صرف اتنا کافی نہیں ہے بلکہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے پھر اس کے ذمہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا کی انسانیت پوری دنیا کی آدمیت پوری دنیا کے بسنے والوں کو اس کلمے کے اوپر لائے اگر وہ آرام کے ساتھ اس کلمے کے اوپر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر انسانیت اس کلمے سے بدک جائے اس کلمے کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے اس کلمے کو ماننے سے انکار کر دے تو پھر اس کلمے کے پڑھنے والے مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ صرف خود کلمہ پڑھ کے اپنے گھر میں نہ بیٹھ جائے اپنے آپ کو خدا کا محبوب بندہ نہ سمجھنا شروع ہو جائے بلکہ اس کلمے کی حقانیت کو منوانے کے لیے اور اس کلمے میں جس خدا کی خدائی کا اعلان کیا گیا ہے اس خدا کی خدائی کو پوری دنیا سے بنوانے کے لیے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھا کر میدان میں نکل جائے اللہ کے نبی صاف فرما رہے ہیں کہ امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے مجھے آڈر دیا گیا ہے مجھے فیصلہ سنایا گیا ہے ان اوقات الناسا کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں کتال کروں کتال کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ میں لوگوں سے کتال کروں یقولو لا الہ الا اللہ یہاں تک کہ پوری دنیا میں رہنے والے انسان لا الہ الا اللہ پر آ جائیں پھر اگر وہ کہہ دیں فن کا لوہا پھر اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال کو محفوظ کر لیا اگر کلمہ کہہ دیا تو انہوں نے مجھ سے اپنے جانوں کو اور اپنے مانوں کو محفوظ کر لیا لیکن اگر انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ نہ کہا یعنی خدا کی خدائی کا اقرار نہ کیا پھر مجھے یہ حکم ہے کہ میں ان کے خلاف قتال کروں کہ یا وہ اسلامی حکومت کو مان کر ذلیل ہو کر دے کر مسلمانوں کے ماتحت رہیں یا میدان جنگ کے اندر میدان جنگ کے اندر ان کے سر قلم کرو ان کی قدرے اڑاؤں ان کے جسموں کے ٹکڑے کر کے اس زمین کو ان کے ناپاک جسموں سے پاک کرو تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کی ذمہ داریاں ویسے بھی ویسے بھی کہ اگر یہ حکم نہ ہوتا اقدامی جہاد کا حکم نہ ہوتا پھر بھی یہ کلمہ جو ہے جس میں تمام ادیان باطلا کا انکار کیا گیا ہے تمام خداؤں کو جٹلایا گیا ہے سب کی خدائی کا انکار کیا گیا ہے یہ کلمہ بذات خود ایسی چیز ہے کہ جب اس کا اعلان کر دیا جائے تو آپ لڑنا چاہیں یا نہ لڑنا چاہیں کافر آپ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایسا ہے نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کلمے کا اعلان نہیں کیا تھا تو مکہ کے لوگ آپ کو صادق و رمین کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے مکہ کے لوگ اپنے فیصلے کروانے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے نہیں آیا کرتے تھے مکہ کے لوگ اپنے درمیان سب سے زیادہ محبوب اگر کسی کو رکھتے تھے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کو صادق کہتے تھے آپ کو امین کہتے تھے آپ سے اپنے فیصلے کرواتے تھے آپ کی قدر کرتے تھے آپ کا اکرام کرتے تھے آپ کو اپنا بڑا مانتے تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینے کا آپ کو حکم ملا تو مکہ کے لوگوں کو بلایا کہ جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے لوگوں نے فرمایا کہ کہا کہ فرمائیے کہا کہ دیکھو آپ کا میرے نزدیک کیا تعارف ہے کہا آپ صادق اور امین ہیں تو کہا کہ اگر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس جبل ابو کبیس کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو آپ یقین کر لو گے تو آپ سارے کے سارے جانتے ہیں کہ یک زبان ہو کر مکہ کے لوگوں نے یہ کہا کہ اے محمد آپ ہمارے نزدیک اتنے سچے ہیں اتنے سچے ہیں کہ اگرچہ دنیا کی کوئی طاقت مکہ کے اوپر حملہ آور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی لیکن اے محمد اگر تم کہہ دو نا ہم سارے کے سارے یقین کر لیں گے کہ واقع تن جبل ابو قبیس کے پیچھے کوئی لشکر بیٹھا ہے جو ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو فرمایا کہ جب تم مجھے اتنا مانتے ہو اتنا سچا مانتے ہو اور میری چالیس سالہ زندگی نے جو میں نے تمہارے درمیان گزاری اس نے تمہیں اتنا متاثر کیا ہے کہ تم اپنے مشاہدے کے خلاف اگر میرا کوئی اعلان سنو تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو تو اے مکہ کے لوگوں میں وہ محمد وہ صادق اور امین آج جبل ابو قبیس پہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحون کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی لمحے کے اندر مکہ کا نقشہ بدل گیا کیا ہوا لمحے کے اندر مکہ کا نقشہ بدل گیا پورا مجمع بفر گیا ہاتھوں میں گلدستے اٹھائے ہوئے تھے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے اور جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ رہے تھے اس کو ماں اور بہن کی گالیاں دینا شروع کر دی اور سب سے پہلے آپ کے چچا نے آپ کے اوپر پتھر پھینکا اور پھر جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکنا شروع ہو گیا سوال پیدا ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا ان کو گالی دی تھی برا بلا کہہ دیا تھا آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں کہا تھا ان کو صرف یہ کہا تھا لا الہ کہہ دو تو لا الہ کہہ لینا چاہیے تھا ان کو نہیں اس وقت کے مشرقین شاید آج کے مسلمانوں سے بہت زیادہ سمجھدار تھے کہ ان کو لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا پتا تھا ان کو لا الہ الا اللہ کے مطلب کا پتا تھا اس لیے ابھی ایک لمحہ پہلے جس شخص کو وہ صادق اور امین کہہ رہے ہیں جب انہوں نے ہی ایک منٹ بعد ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو ان کے ہاتھوں میں پتھر گئے اور اسی نبی پہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے پتھر برسانا شروع کر دیا اور ابو لاب کہتا ہے تب کا یا محمد ابھی صادق اور امین تھے اور ابھی کیا کہتا ہے بن لکھا یا محمد اے محمد تو ہلاک ہو جائے علی حاضر ہاں اترا کیا اس لیے ہمیں بلایا تھا یہاں پہ کتنا غصہ ہے اس کو کہ تو ہلاک ہو جائے تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے تو میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کلمے کی خاطر جہاد کریں یا نہ کریں ہم کلمے کی ذمہ داریاں سمجھیں یا نہ سمجھیں ہم کلمے کی خاطر تلوار اٹھا کر دنیا کے مقابلے میں نکلے یا نہ نکلے لیکن جب ہم نے کلمہ کا اعلان کر دیا جب کلمہ پڑھ لیا جب کلمے کا الل اعلان ہم دنیا کے سامنے اعلان کر دیا تو دنیا خود تلواریں لے کر ہمارے مقابلے میں نکل آئے گی دنیا خود تیر و تفنگ لے کر ہمارے مقابلے میں نکل آئے گی اس لیے کہ اس کلمے کے اندر دنیا کے تمام ادیان کو جٹلایا گیا ہے سب کا انکار کیا گیا ہے سب کو باطل قرار دیا گیا ہے اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کلمے کا اعلان کیا ابھی جہاد کا اعلان نہیں کیا تھا جو امیر تو نقات الناس والی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ بہت بات کی ہے صرف اس کلمے کا اعلان کیا تو پورے مکہ کے کافر آپ کے مقابلے میں نکل آئے ہیں پورے مکہ کے کافر آپ کے مقابلے میں نکل آئے کیا اعلان کیا کہ نہ ہم یہ کلمہ خود پڑھیں گے نہ پڑھنے دیں گے کیا کریں گے نہ یہ کلمہ خود پڑھیں گے نہ کلمہ کسی کو پڑھنے دیں گے اب خود بھی مسلمان نہیں ہو رہے اور پورے مکہ میں جو شخص بھی کلمہ توحید پڑتا ہے سارے کافر اس پہ جا کے ٹوٹ پڑتے ہیں اور مار مار کے اس کی ستیہ ناش کر دیتے ہیں نہیں چلنے دیں گے اس دین کو نہیں چلنے دیں گے اس کلمے کو تو معلوم یہ ہوا کہ کافروں کو یہ کلمہ ہی برداشت نہیں ہے مسلمان جہاد کا اعلان کریں یا نہ کریں مسلمان جہاد کریں یا نہ کریں کافروں کو نفس اسلام نفس کلمہ اور نفس مسلمان ہی برداشت نہیں ہے تیرہ سال تک اس چیز کا تجربہ کروایا گیا تیرہ سال تک جب نبی اسلام کی بحثت ہوئی تیرہ سال تک جہاد فرض نہیں ہوا مثبت دعوت دی گئی منت کی گئی سماجت کی گئی پاؤں پکڑے گئے دلائل دیے گئے معجزات دکھائے گئے ہر طرح سے گول گول کے یہ کلمہ انسانوں کو پلانے کی کوشش کی گئی لیکن جواب کیا ہے سوائے چند لوگوں کے باقی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کیوں تیار نہیں ہیں سمجھ چکے ہیں کہ کلمہ بر حق ہے اس لیے کہ جو طاقت میں کاپر ہیں جو سردار ہیں جو خان ہیں جو ملک ہیں جو حکمران ہیں وہ کلمے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان کا اعلان ہے کہ اگر کوئی اور کلمہ پڑے گا ہم اس کو بھی تہ تہ کر دیں گے اس کو کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے تیرہ سال کی مکی تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ مثبت دعوت مثبت بات دلائل معجزات یہ چیزیں انسانوں کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہیں انسانوں کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اتمام حجت ہو گیا ہے دلیل مکمل ہو گئی ہے دلیل مکمل ہو گئی ہے اب اسلام کا اگلا مرحلہ ہے آپ مدینہ تشریف لے آئے چھوٹی سی ریاست کی بنیاد رکھی اور پھر اعلان جہاد فرمایا کیا کیا اعلان جہاد فرمایا اور فرمایا عمر تو نوکاتل الناسا حتہ یقول الہ الا اللہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف قتال کروں یہاں تک کے لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں جہاد کا اعلان ہو گیا تلواریں نکل آئی نیزے تن گئے ترکش سجا لیے گئے تیر کمان اٹھا لیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ کون ہے جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے کون ہے ابو جال نے کہا میں ہوں کہا میدان میں آ جاؤ میدان سج گیا تین سو تیرہ مسلمان مقابلے میں نکلے تین سو تیرہ مسلمان اور مقابلے میں پورے مکے کے سردار پہلوان تیر کانٹے سے لیس تکبر میں ڈوبے ہوئے اور اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے میدان میں نکل آئے ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بے سر و سمان لشکر کے ساتھ میدان میں آ کر موجود ہوئے مقابلہ ہوا تاریخ نہیں بیان کروں گا آپ کے سامنے آپ سب نے پڑی ہوئی ہے مقابلہ ہوا اور پل جبکتے ہی پل جبکتے ہی اسلام کے سپا سالاروں نے اسلام کے شاہ سواروں نے اسلام کے پیادوں نے اسلام کے بے سرو سامان مجاہدوں نے اسلام کے ننگے جسم سرفروشوں نے پل چپکنے نے میدان بدل کے اندر وہ تاریخ رقم کی کہ کفر کے سرداروں کو کفر کے سرگروں کو چند لمحوں کے اندر ان کو اپنی نانی یاد آ گئی اور وہ سارے کے سارے کوئی خون میں لت پت پڑا تھا کوئی مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو رہا تھا اور کوئی اپنے تیز رفتار گوڑوں پہ بیٹھ کے میدان جنگ چھوڑ کے مکہ کی طرف بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا میرے مسلمان بھائی ہو تو جو بات تیرہ سال تک مثبت دلائل کے ساتھ نہیں منوائی جا سکی وہ چند لمحوں کے اندر چند گھنٹوں کے اندر ساری دنیا نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لی یہی کہتے تھے نا ابو جہل ابو لہب اتبا شیبا امیہ بن خلف یہ سارے کے سارے یہی کہتے تھے نا کہ اگر یہ دین برحق ہے اگر تم برحق نبی ہو تو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں ہم اس کی ترمیل کر رہے ہیں ہم اس کو مٹا رہے ہیں ہم اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ہم اس کو نہیں چلنے دے رہے جو اس کو مانتا ہے اس کو مارتے ہیں اس کو زلیل و خوار کرتے ہیں تو اگر یہ دین برحق ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ دین برحق ہے اور اللہ برحق ہے اور اللہ کے علاوہ تمام علا باطل اور جھوٹے ہیں تو پھر ان جھوٹے علاؤں کو ماننے والے ہم سربلند کیوں ہیں اور تم حق علاقوں ماننے والے سرنگو کیوں ہو یہ سوال تھا نا یہی اعتراض تھا یہ سوال اور یہ اعتراض اتنا سخت تھا اتنا سخت تھا کہ مسلمانوں کے تمام دلائل پر یہ باری تھا مکہ کے اندر جو لوگ رہتے تھے ان کو بھی کلمہ سمجھایا ہوا تھا لیکن یہ اعتراض ان پر باری تھا کہ جی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہی سب پہ غالب ہے اور باقی تمام علاج جھوٹے ہیں باطل ہیں تو پھر یہ کیا ہے کہ اس حق علاق کو ماننے والے اتنے پست کہ وہ کعبہ میں آ کر عبادت نہیں کر سکتے اور جن کو ہم جھوٹے کہہ رہے ہیں وہ اتنے اکڑ مزاق اور اتنے طاقت میں کہ ہر طرف ان کی بدماشی چلتی ہے اور جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے گلے کو بوجھ لیتے ہیں پھر یہ کیسے دینے پر حق ہے پردے پڑے تھے حق پہ کیا پڑا ہوا تھا پردے پڑے ہوئے تھے حق پر حق حق تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا باطل باطل تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا باطل کا باطل ہونا نظر نہیں آ رہا تھا اور حق کا حق ہونا نظر نہیں آ رہا تھا فیصلہ کیا اللہ نے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ باطل کا باطل ہونا ہر ایک کو نظر آئے اور حق کا حق ہونا ہر ایک کو نظر آئے تو جہاد کا میدان سجایا گیا کیا کیا گیا جہاد کا میدان سجایا گیا اپنے نبی کے ہاتھ میں تلوار دی گئی نبی نے فرمایا کہ عمر دونوں قاتل انداز کہ اب مجھے جہاد کا حکم دے دیا گیا ہے تو نبی نے تلوار ہاتھ میں لے کر جہاد کا میدان سجا لیا بے بہتر سمانے کی عالم حکمت یہ تھی کہ اگر مسلمانوں کو اتنی طاقت دے دی جاتی کہ کافروں کا لشکر ہزار کا تھا تو مسلمانوں کا لشکر دو ہزار کا ہوتا کافروں کے پاس سات سو گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس چودہ سو ہوتے ان کے پاس ایک ایک زرہ تھی مسلمانوں کے پاس دو دو زرے ہوتی اللہ یہ بھی کر سکتا تھا لیکن دنیا کہتی کہ یہ تو طاقت طاقت پہ غالب آئی ہے یہ تو فوج فوج کے اوپر غالب آئی ہے اس سے تو کسی کا حق ہونا یا باطل ہونا ثابت نہیں ہوتا اللہ نے کافلوں کو مضبوط انداز میں میدان میں لایا مسلمانوں کو کمزور انداز میں میدان میں لایا تو اس کمزور لشکر کو اس طاقتور لشکر سے ٹکرایا اور ٹکرا کر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ صحابہ کرام نے حق کے زور پر اس کلمے کے زور پر اس انداز میں جنگ لڑی کہ اپنے سے کئی گنا زیادہ کافروں کو پل چپتے ہی میدان کے اندر ڈیر کر دیا جب وہ ڈیر ہو گئے جب ان کے سردار مارے گئے تو اللہ نے اعلان کیا اللہ نے اعلان کیا کہ اب جو کافر مرنا چاہتا ہے وہ مرے جو مسلمان ہو کے مرنا چاہتا ہے وہ مسلمان ہو کے مرے کیوں اس لیے کہ اب حق کا حق ہونا ہم نے دکھا دیا اور باطل کا باطل ہونا ہم نے دکھا دیا ابھی جو کفر پہ مرے گا تو کوئی شکو کو شبہات کی وجہ سے نہیں مرے گا پہلے تو شکو و شبہات تھے نا جی کہ حق اگر حق ہے تو کافروں کے قدم میں تم رگڑے کھا رہا ہے تو اللہ نے میدان بدر کے اندر جہاد کے ذریعے کافروں کو سرگو کر کے حق کے حق ہونا پوری دنیا کو دکھا دیا اور باطل کا باطل ہونا پوری دنیا کو دکھا دیا اور قرآن پاک میں آئے تو تاری کیا اتارا آئے تو تاری کہ لیا من ہائیا ہم بئی کہ تاکہ جو آج کے بعد زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے اور جو مرے وہ دلیل پر مرے یعنی کافر اگر اب بھی کفر میں مرنا چاہتے ہیں تو ان پر اتنا میں ہجو ہجت ہو چکا ہے اب ان کا کفر پہ مرنا اللہ تعالی سے ان کو نہیں بچا سکتا اس لیے کفر کا اس لیے کہ کفر کا باطل ہونا ان پہ ثابت ہو چکا ہے اور حق کا حق کون ان پہ ثابت ہو چکا ہے میرے مسلمان بھائی میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بیائی بھی ہی وہ دور ہے جو مکہ میں مسلمانوں نے اور کافروں نے دیکھا کہ کافر طاقت میں ہے اور مسلمان کمزور ہے کافر طاقت میں ہے اور مسلمان کمزور ہے آج حق کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں حق کے اوپر باطل کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور عام مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ جی اگر امریکہ جھوٹ ہے اگر برطانیہ جھوٹ ہے اگر اسرائیل جھوٹا ہے اگر روس جھوٹا ہے اگر یورپی یونین جھوٹی ہے اگر انڈیا جھوٹا ہے یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں اور ہم حق پر ہیں ہم صحیح دین پر ہیں تو پھر وہ غالب کیوں ہیں اور ہم مغلوب کیوں ہیں وہ ظالم کیوں ہیں اور ہم مظلوم کیوں ہیں ان کا ہاتھ کیوں ہے اور ہمارا گربان کیوں ہے تو میرے مسلمان بھائیوں یہ سارا کا سارا اس وجہ سے ہے کہ ہم نے خود کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو ہم نے کہہ دیا لیکن یہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی تھی کہ عمر تو نقاتل الناسا حقہ یقول الا الہ اللہ کہ اس کلمے کے دفاع کے لیے اس کلمے کو پھیلانے کے لیے ہم تلوار لے کے میدان میں نکل جائیں ہم نے وہ عمل نہیں دہرایا ہم مکہ کے مسلمانوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک فرق کے ساتھ فرق یہ کہ مکہ کے مسلمانوں پہ تو جہاد فرض ہی نہیں ہوا تھا ان پہ جہاد فرض ہی نہیں ہوا تھا وہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے لیکن ایک نقطہ سمجھے نقطہ کہ ان پہ جہاد فرض ہی نہیں ہوا تھا اس کے باوجود جب تک جہاد نہیں ہوا تو وہ ظلم و ستم سے نہیں نکل سکے ایسی بات ہے یا نہیں ہے کہ جہاد ابھی فرض ہی نہیں ہوا اس کے باوجود جب تک جہاد نہیں کیا گیا تو مکہ کے مسلمان ظلم و ستم کی چکی سے نہیں نکل سکے بلکہ ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے تو ہم پہ تو جہاد فرض ہو چکا ہے ہمیں تو جہاد کا حکم قرار دے دیا گیا ہے ہمیں ہمارے تو ایمان کی صداقت کی علامت جہاد کو قرار دے دیا گیا ہے تو جب ہم پہ جہاد فرض ہو چکا ہے تو پھر ہم کس کھیت کی بولی ہے کہ ہم جہاد نہ کریں تلوار ہاتھ میں نہ اٹھائیں اصل ہاتھ میں نہ اٹھائیں جہاد کا اعلان نہ کریں جہاد کے میدان میں نہ نکلیں اور اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنی مساجد کے اندر بیٹھ کر اپنی خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر اپنی دکانوں کے اندر بیٹھ کر اپنے مدارس اور کاروباروں کے اندر بیٹھ کر ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ صرف کلمہ لا الہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ میں کافروں پہ غالب کر دے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے آپ کے سامنے نقطہ عرض کیا کہ جن پر ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا وہ بھی صرف کلمہ لا الہ پڑھنے کی وجہ سے کافروں پہ غالب نہیں آ سکے وہ بھی کافروں کے ظلم و ستم سے نہیں نکل سکے جب تک کہ ان پہ جہاد فرض نہیں ہو گیا اور جب تک کہ انہوں نے جہاد شروع نہیں کر دیا تو جب ان پہ جہاد فرض ہوا جب جہاد شروع کیا جب وہ کافروں کے ظلم و ستم کی چکی سے نکل چکے تو ہم پہ تو جہاد فرض ہے قرآن پاک کی پانچ سو اٹھاون آیات جہاد ہمیں ابار رہی ہے جہاد کے لیے نبی اسلام کی ہزاروں حدیث ہمیں جہاد کے لیے ابار رہی ہے ہمارے ایمان کی سچائی کی نشانی جہاد کو قرار دے دیا گیا ہے تو پھر ہم کون لوگ ہیں ہمارے دماغوں میں کیا پڑا ہوا ہے کہ ہم میدان جنگ میں نکلے بغیر ہم اعلان جہاد کیے بغیر ہم جہاد کا اسلحہ اٹھائے بغیر اپنے گھروں دکانوں کاروباروں مساجد مدارس کے اندر بیٹھ کے اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی اللہ ہم تو آپ کو ماننے والے ہیں پھر یہ کافر کیسے شام کو تباہ کر رہے ہیں ہم آپ کو ماننے والے ہیں یہ کافر کیسے فلسطین کو تباہ کر رہے ہیں یہ کافر کیسے مسجد اقسا کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں یہ کافر کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی توہین کر رہے ہیں ہمارے اندر یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں میرے مسلمان بھائیوں ان تمام سوالات کا ایک جواب ہے ایک جواب اور وہ جواب یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمایا تو اس کے ساتھ ہمارے سروں پہ کچھ ذمہ داریاں بھی آئے تھے اور وہ ذمہ داری میں نے آپ کے سامنے عرض کی جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ تلوار اٹھا کے اس کلمے کو دنیا سے منوانے کے لیے اور اس کلمے کو دنیا میں پھیلانے کے لیے تلوار اٹھا کے دنیا میں نکل پڑو تو اگر ہم نکل پڑے جیسے صحابہ اکرام نکل گئے تھے تو خدا کی قسم وہ خدا آج بھی خدا ہے وہ نہیں دیکھے گا کہ امریکہ طاقتور ہے روس طاقتور ہے نیٹو طاقتور ہے دنیا میں کافروں کے پاس ایٹم بم ہے میزائل ہے یہ ہے وہ ہے وہ اللہ یہ نہیں دیکھے گا اس اللہ نے بے سر سمانے کے عالم میں ننگ دڑنگ صحابہ اکرام کو کیسر اور کسرا کے اوپر غالب کیا تھا وہ خدا آج بھی قادر ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے بہتر سمانے کے عالم میں ہم میدان میں نکل گئے وہ خدا اس پہ قادر ہے وہ کیسر اور کسرا پہ صحابہ کو غالب کرنے والا خدا اس پہ قادر ہے کہ ہمارے ناتوان ہاتھوں کے ذریعے وہ خدا امریکہ کو تباہ کرے گا روس کو تباہ کرے گا اسرائیل کو تباہ کرے گا انڈیا کو تباہ کرے گا اور ہو خدا ہمارے کمزور ہاتھوں کے ذریعے دنیا پہ اسلام کا جنڈا لہرا کے چھوڑے گا ان شاء اللہ شرط یہ ہے کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں یا نہیں تو یہی پیغام ہے اس اجتماع کا آپ کو کہ ہم خود جہاد کو مانیں جہاد کرنے کے لیے نکل جائیں اور اس جہاد کی دعوت لے کے اٹھے اور پوری دنیا تک اس جہاد کی دعوت پہنچائیں ان شاء اللہ تعالی سما ان شاء اللہ دنیا کا نقشہ ہم آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھیں گے واخر رب العالمین